حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چالیس